ابو بشر نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے ہی چپکے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کافروں کے ڈر سے چھپے رہتے تو اس زمانے میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے مشرقین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں یعنی قرت خوب جہر کے ساتھ نہ کریں مشرقین سن کر گالیاں دیں اور نہ بالکل چپکے ہی چپکے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو بائیس